اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آج کی مبارک رات کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے آئیے میں ہماری آج کی اس مجلس کا افتتاح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو سے کروں واقعہ یہ پیش آیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماں کا دودھ پیا کرتے تھے یعنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں فوسٹر مدر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں ایک بہن تھی یعنی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پیا اور وہ بچی نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا بلکہ ان کی بیٹی تھی تو اس اعتبار سے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر سسٹر تھی رضائی بہن تھی اور اس بہن کا نام شیمہ تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا یہ شیمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے اس کا معمول یہ تھا کہ یہ روزانہ بکریوں کو لے کر جاتی تھی کھیتوں میں اور وہاں پر گریس کرواتی تھی انہیں چرایا کرتی تھی اور پھر شام کو واپس لے کر آتی ایک دن ایسا ہوا کہ شیمہ بکریاں لے کر نہیں گئی ماں نے کہا بیٹی بہت دیر ہو چکی ہے بکریاں ہماری بھوکی ہے تو ابھی تک ان کو چرانے کے لیے لے کر نہیں گئی تو روز جاتی آج تجھے کیا ہو گیا بچی تھی نا وہ بھی کہنے لگی کہ امی جان آج میں نہیں جاؤں گی کہا بیٹی کیوں نہیں جاؤ گی تو نہیں جائے گی تو کون چرائے گا تو بیٹی کہنے لگی کہ امی جان ہماری بکریاں اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے اتنی ساری بکریوں کو سنبھالنا ایک کو سنبھالتی ہوں دوسری بھاگ جاتی ہے دوسری کو پکڑ کر لاتی ہوں یہ بھاگ جاتی ہے اتنی بکریوں کا سنبھالنا میرے لیے بڑا مشکل ہے اس لیے میں تو نہیں جاؤں گی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی تیری ماں بوڑھی ہو گئی ہے تیرا باپ بوڑھا ہے تیرے بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں ایک تو ہی ہمارے گھر میں جوان سمجھدار بیٹی ہے اگر تو نہیں جائے گی تو بیٹی کون ان بکریوں کو لے کر جائے گا شیما کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھانے لگی تو شیما نے یہ کہا کہ امی جان چلو جاتے ہو لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جاؤں گی تو میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی ماں کہنے لگی بیٹی تو کیسی باتیں کر رہی ہے ایک طرف تو کہہ رہی ہے بکریوں کو میں سنبھال نہیں سکتے ہو میری بکریاں ادھر ادھر بھاگ جاتی ہے اب یہ چھوٹے سے بھائی کو لے کر جائے گی تو بکریاں سنبھالے سنبھالے گی گی یا بھائی کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق دو سال کی ہے دوسری روایت کے مطابق تین سال کی ہے تو چھوٹا سا یہ تمہارا بھائی ہے بھائی کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی شیما کہنے لگی کہ نہیں میں تو بھائی کو لے کر جاؤں گی اور اگر آپ بھائی کو لے کر نہیں جانے دو گی تو میں نہیں جاؤں گی ماں کہنے لگی بیٹا بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کو سنبھالے گی تو بھائی کو سنبھالنے جائے گی بکریاں کھو جائے گی بکریوں کے پیچھے دوڑے گی بھائی اکیلا ہو جائے گا کیسے تو ایڈجسٹ کر پائے گی اس وقت شیما نے ایک عجیب بات کہی کہنے لگی کہ امی جان ایک دن پہلے بھی میں اپنے چھوٹے بھائی محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی یہ پہلی بار میں درخواست نہیں کر رہی ہو ایک دن میں چپ چاپ میرے بھائی کو لے کر چلی گئی تھی اور امی جان اس دن میں نے دو تین چیز ایسی عجیب و غریب دیکھی ہے کہ جس کی بنا پر جی چاہتا ہے آج میرے بھائی کو میں پھر ساتھ میں لے کر جاؤں ماں نے پوچھا بیٹی تو نے کیا دیکھا تو شیما کہتی ہے کہ امی جان ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ جب میں میرے چھوٹے سے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے گرمی کا وقت تھا سخت دھوپ تھی لیکن امی جان خدا کی قسم کھاتی ہو بھائی کو میں نے گود میں اٹھایا میں لے کر گئی ہوں جب تک میرا بھائی میرے ساتھ تھا ایک بادل کے ٹکڑے نے میرا سایہ کر لیا تھا امی جان اس دن مجھے دھوپ نہیں لگی اس دن گرمی محسوس نہیں ہوئی یہ میرے بھائی کی برکت تھی کہ صبح سے شام تک وہ بادل کا ٹکڑا میرے سر پر رہا ہے دوسری بات شیما نے بیان کی کہ امی جان اس دن جب میں لے کر گئی تھی میرا بھائی میری گود میں تھا دو راہب کا وہاں سے گزر ہوا راہب کہا جاتا تھا اس زمانے میں وہ لوگ جو دین میں لگے ہوئے تھے پوپ یا پادری جس کو کہا جا سکتا ہے تو دو راہب کا وہاں سے گزر ہوا ان دو راہبوں نے جب میرے ہاتھ میں میرے چھوٹے سے بھائی کو دیکھا تو دونوں میرے پاس آئے اور دونوں میرے بھائی کو دیکھنے لگے میرے بھائی کو پیار کیا اور دونوں کہنے لگے کہ تمہارا بھائی کتنا خوبصورت ہے اس کے چہرے سے نور پھٹ رہا ہے اور بیٹی تمہارا بھائی ایک دن بہت بڑا انسان بنے گا امی جان جب انہوں نے میرے بھائی کی تعریف کی مجھے بہت اچھا لگا اس بنا پر میں اپنے بھائی کو ساتھ میں رکھنا چاہتی ہوں اور تیسری بات جو شیما نے بتلائی میرے بھائیوں حیران رہ گیا جب میں نے یہ روایت کو پڑھا شیما بیان کرتی ہے کہ تیسری بات میں نے یہ دیکھی امی جان کہ اس دن میرے چھوٹے بھائی محمد صلی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی بھائی میری گود میں تھا میں تو گود میں لے کر بیٹھ گئی اور میری بکریوں کو میں نے چھوڑ دیا میری میری آنکھوں نے نے دیکھا بکریاں خود بخود چلی گئی انہوں جلدی جلدی گھاس چر لیا گراس کو گریس کر لیا اور ساری بکریاں واپس آ گئی وہ کہتی ہے امی جان میرا بھائی اتنا خوبصورت ہے میرے گود میں تھا میں میرے بھائی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہ بکریاں جو چرنے گئی تھی وہ گاس چر لیا انہوں نے وہ واپس آئی اور ساری بکریاں بیٹھ کر میرے بھائی کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی تو امی جان میں میرے بھائی کو دیکھ رہی تھی میری بکریاں میرے بھائی کو دیکھ رہی تھی کہاں شام ہو گئی ہمیں پتہ نہیں چلا اور بڑے اطمینان سے میں واپس آ گئی یہ ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے اور اب میں بتلاؤ کہ جس بہن نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کیا اتنی محبت دے اتنا گلے سے لگا کر وہ بہن رکھا کرتے تھے دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن شیما کے ساتھ کیا معاملہ کیا چار سال کی عمر ہوئے آپ اپنی امی آمینہ بی بی کے پاس آ گئے آمینہ بی بی کا انتقال ہو گیا دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے آپ بڑے ہوئے جوان ہوئے نبوت ملے زمانہ گزرا ہجرت کی سب کچھ ہوا ایک دن وہ بھی آیا فتح مکہ نصیب ہو گیا اب مکہ کے فاتح بن گئے ایک دن وہ بھی آیا آپ نے پر حملہ کیا غزوہ ہوا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور ایسی کامیابی دی ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں نے چالیس ہزار بکریاں مال غنیمت میں پائی ہے مال غنیمت میں چالیس ہزار بکریاں ملی اور چھ ہزار کافروں کو قیدی بنا دیا گیا سارے قیدیوں کو جو اسلام کے مخالف تھے یا جنہوں نے اسلام کے آگے جھکنا برداشت نہیں کیا یا مخالفت کرتے رہے ان قیدیوں کو بھی پکڑ کر لایا گیا چھ ہزار قیدیوں کی جماعت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنین میں فتح نصیب ہو گئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اتنے میں ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کھڑی ہوئی ہے وہ اندر آنا چاہتی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہو میں ان کی سسٹر ہو مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کیا کہہ رہی ہے وہ وہ میری بہن ہے کہا جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنٹینیوسلی میں محمد کی بہن ہو ہو بڑی بہن مجھے ملنا ہے اپنے بھائی سے اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم نے فرمایا میں تو عبداللہ کا اکلوتا بیٹا تھا میری تو کوئی بھی بہن نہیں تھی کس نے اپنے آپ کو میری بہن بنا لیا بلا اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اجازت ملی جیسے اجازت ملے تو نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے اور لکڑی کے سہارے آ رہی ہے بال اس کے سفید ہو چکے ہیں وہ عورت اندر آئی اور آ کر کہنے لگے میرے چھوٹے بھائی میں تمہاری بڑی بہن شیما ہوں اے میرے چھوٹے بھائی میں تمہاری بڑی بہن شیما ہو اے میرے چھوٹے بھائی جب تم چھوٹے تھے نا میں لوری گایا کرتے تھے اور میں کہا کرتے تھے یا ربی ابقی لنا محمدہ اے اللہ میرے محمد کی زندہ عمر میں برکت دینا میرے بھائی محمد کو عزت دینا میں دعائیں تمہارے لیا کر کیا کرتے تھے بھائی جان مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ تمہیں اتنی عزت دے گا اتنی عزت دے گا اتنے بڑے مقام پر کھڑا کرے گا کہ ایک دن میں بھی قیدی بن کر تمہارے سامنے آ جاؤں گے اور کہنے لگے کہ بھائی جان میرے چھوٹے چھوٹے تم تم تو بہت تھے شاید مجھے نہ پہچانتے ہو لیکن دیکھو یہ میرے ہاتھ پر تمہارے دانتوں کے نشان ہے جب تم چھوٹے تھے تمہارے نئے نئے دانت نکلے تھے تم نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا یہ آپ کے دانتوں کے نشان بھی میرے ہاتھ میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پہچان گیا مجھے یاد میرا بچپن کا زمانہ مجھے یاد تیری وہ محبت ہاں تو میری بہن ہے اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ شیما جو ایک کافرہ ہے جو مخالف کے اندر ہے جو قیدی بنا کر لائی گئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جان لیا یہ میری بہن ہے نبی نے اپنے بدن سے چادر نکالی چادر کو زمین پر بچھایا اور فرمایا میری بہن اس چادر پر بیٹھ جا ایسا رسپیکٹ دیا اپنی بہن کو بہن کو بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ میری بہن شیما اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تو تو میرے پاس رہے آج کے بعد میں تیری تیری کفالت کروں کروں گا گا ہر چیز کا میں میں خیال اور اپنے پاس تجھے رہنے دوں گا اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تو میرے پاس رہنا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں تو جا سکتی ہے لیکن میں تجھے بہت ساری ایسے نان نفقے کی چیزیں دے دیتا ہوں کہ کہ جس کی بنا پر تیرے لیے آسانی ہو اس بہن نے یہ کہا کہ میرے چھوٹے بھائی میں تو جانا چاہتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی دو وہ بھی دو اتنی ساری چیزیں اپنی بہن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نان و نفقے کی چیزیں دی جب اس بہن نے ساری چیزوں کو دیکھا کہنے لگی کہ میرے چھوٹے بھائی اے میرے چھوٹے بھائی تمہارا بہت بڑا احسان ہے تم تم نے اتنی ساری چیزوں سے مجھے نوازا ہے تم مجھے معاف کر رہے ہو تم مجھے آزاد کر رہے ہو لیکن اے میرے بھائی اگر میں اکیلی آزاد ہو کر چلی گئی تو میری قبیلے کی عورتیں مجھے دے گی یہ خود چلی ہمیں چھوڑ کر گئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بہنا میں تیرا احترام کرتا ہوں تو میری بڑی بہن ہے جا تیری وجہ سے میں نے تیرے پورے قبیلے کی تمام عورتوں کو آزاد کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا کہ ہر بھائی یہ سمجھ لے تیری بہن کا تیرے لیے کیا مقام ہے تو بہرحال یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا تھا کہو صلی اللہ علیہ وسلم فآوا کہ ہم نے اس نبی کو یتیم پیدا کیا تھا ہم نے اپنے محبوب کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا سہاروں پر میں سہارے توڑتا چلا گیا میرے نبی کو میں نے بے سہارا کر دیا لیکن ایک دن وہ آیا میرے نبی نے جو میرے لیے قربانیاں دی ہے تو میں نے میرے نبی کو چمکایا اتنے اونچے مقام پر پہنچایا اتنے بڑے مقام پر پہنچایا کہ میرا نبی فاتح بدر ہنین بن گیا میرے میرا نبی فاتح مکہ بن گیا میرا نبی پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن گیا اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اعتبار سے عمل کرتا ہے اور میں اپنے اعتبار سے نوازا کرتا ہوں کہاں وہ آمینہ کا لال یتیم ہے اور کہاں اللہ نے اتنے بڑے مقام پر پہنچا دیا میرے بھائیوں یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہم ایمان والے اس رمضان کے مہینے میں ہم نے بھی روزے رکھے ہم نے بھی تراوی پڑی ہم نے بھی عبادت کی ہم نے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہم نے بھی صدقہ کیا ہم نے بھی خیرات کی ہم نے بھی زکاة دی ہم نے قرآن کا ختم کیا جتنی عبادتیں ہو سکی ہم نے کر لی اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں ایمان والو تمہارا کام تھا عمل کرنا عبادت کرنا تم اپنی حیثیت کے مطابق کر چکے ہو اب باری میری ہے میں اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں انعام دوں گا انشاءاللہ تعالی اللہ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ بندہ اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے اللہ اپنے اعتبار سے نوازش کرتا ہے ہم نے جیسے ہو سکا ہم جانتے ہیں ہمارے روزوں میں کمزوری ہماری عبادت میں کمزوری ہماری تلاوت میں کمزوری لیکن کیا تو ہم نے اپنے اللہ ہی کے لیے تھا نا ہاں روزے میں غلطیاں ہو گئی تلاوت میں غلطیاں ہو گئی نماز میں وہ ان کے ساری اور اخلاص نہیں رہا لیکن جو ہم نے کیا ایک ہی تو مرضی تھی کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اللہ کا یہ اصول ہے بندہ اپنی حیثیت سے کرتا ہے میں اپنی حیثیت سے دیتا ہوں اس میرے بھائیوں جو ہوئی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن آج کی رات ہمارے لیے انعام کی رات ہے آج کی رات کا نام ہی ہے الجائزہ تو آج تو ہمیں انعام ملنے والا ہے اللہ اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انعام دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے اور ایک نہیں ایسے کئی واقعات میں آپ کو بتلا سکتا ہوں کہ جب جب بھی ایمان والوں نے جب جب بھی اللہ کے بندوں نے کچھ مانگا کچھ کیا اپنی حیثیت کے مطابق کیا لیکن پروردگار جب دینے آیا تو اللہ نے ہمیشہ اپنے اعتبار سے دیا ہے اور اللہ جب اپنی شان کے مطابق دے گا اس انعام کے بارے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو لے کر ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر کھیتیاں نہیں ہیں کروپس نہیں ہے پانی نہیں ہے قرآن کریم نے جس کو تعبیر کیا ربنا انی اسکنت من بیواد غیر دی ذرعین کہ جہاں پر کوئی ایسی نشو و نما کی چیز نہیں تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ورزقہم من السمرات اے اللہ میرے بیوی بچے کو لے کر تیرے دربار پر آیا ہو یہیں پر قیام کروں گا یہیں پر اقامت کروں گا لیکن اللہ تو انہیں پھلوں سے نواز دینا قرآن کے الفاظ ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ورزقہم من السمرات کہ تو میری اولاد کو فروٹس سے نواز دینا یعنی مکہ میں فروٹ بیچ دینا میری اولاد کو فروٹس دے دینا ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا اپنے اعتبار سے کہ اللہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ میں یہ کہتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد کو تو فروٹس کھلانا اور سمرات کہا جاتا ہے درخت پر اگنے والا پھل وہ فروٹ کو کہا جاتا ہے میری اولاد کو تو فروٹس کھلانا لیکن اللہ جب دینے پر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کہ ابراہیم تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کہا میری اولاد کو فروٹس کھلانا لیکن میں دوں گا اپنی حیثیت کے اعتبار سے لہذا ابراہیم میں تمہاری اولاد کو مکہ مکرمہ میں حرمین میں مکہ میں مدینہ میں ان علاقوں میں درخت کے بھی فروٹس دوں گا اور اسی طریقے سے زمین میں سے بھی اس کے فروٹس نکالوں گا یعنی ویجیٹیبلز اور کروپس بھی دوں گا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بن سکتی ہے جو بھی پروڈیوس ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر پہنچاؤں گا ہر قسم کی چیز میں تمہارے تمہاری اولاد کو ہدایت کروں گا اور آج دنیا شاہد ہے ابراہیم نے مانگا تھا اللہ میری اولاد کو فروٹ دینا آج اللہ نے مکہ مدینہ میں دنیا کی ہر چیز کو وہاں پر رکھ دیا ہے کون سی چیز ہے جو آج مکہ مدینہ میں ہمیں نہیں ملتے جو فروٹ کھانا چاہو جو ویجیٹیبل کھانا چاہو جو الیکٹرونک آئٹم لینا چاہو جو پہننا چاہو جو چیز آپ مانگو وہاں ارادہ کرو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی ہے کہ تم نے تو درخت کا فروٹ مانگا تھا ہم نے ہر چیز کے فروٹ سی فروٹس تمہیں نواز دیے کہ سب کچھ تمہارے لیے ہم نے مکہ اور مدینہ کی زمین میں رکھ دیا تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے ایک سفر میں تھے رات کا وقت ہے سفر میں سفر کی حالت میں تحجد کے لیے اٹھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحجد کی نماز پڑھی اس کے بعد میں آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں پورا چاند نکلا ہوا تھا چاند چمک رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا اور انہیں مدینے کا چاند یاد آ گیا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کے اللہم ارزقنی شہادتن فیس سبیلک اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک کہ اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت دے دے اور مجھے مدینہ کی موت نصیب فرما دے یہ دو دعائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی کہ اللہ یہ ان کے زمانے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کہ اللہ میں دو دعا کرتا ہوں مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے تیرے نبی کے شہر کی یعنی مدینے کی موت نصیب فرمانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حیثیت سے اپنی سوچ کے مطابق یہ دعا کر دی کہ اللہ شہادت دینا اب اگر اللہ چاہتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کسی پہاڑ پر دے سکتا تھا کسی وادی میں دے سکتا تھا کسی زمین پر دے سکتا تھا کسی اور علاقے میں دے سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر تم نے مجھ سے شہادت مانگی ہے تم نے کہا کہیں پر بھی مدینے میں شہادت مل جائے لیکن میں جب شہادت دینے پر آؤں گا تو ایسی شہادت دوں گا کہ تم بھی رشک کرو گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شہادت نصیب ہوئی وضو کی حالت میں ہے نماز پڑھا رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اللہ کا نام زبان پر جاری ہے نماز کی حالت میں ہے ہے پیچھے سے ایک دشمن حملہ کرتا اور این نماز کی حالت میں شہادت نصیب ہوتی ہے اللہ چاہتا تو ویسی بھی شہادت دے دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر تم نے اپنی حیثیت سے مانگا میں اپنے اعتبار سے دوں گا ایسی پیاری شہادت نصیب فرمائے اور دوسری دعا فرمائے تھے اللہ مدینے کی موت نصیب فرمانا اللہ مدینے میں کہیں پر بھی موت دے کر کہیں پر بھی دفن کروا سکتا تھا اللہ چاہتے مدینے کے کسی قبرستان میں دفن کروا دیتے اللہ چاہتے جنت البقی میں دفن کروا دیتے لیکن عمر کی دعا کو اللہ نے ایسے قبول کیا کہ عمر تم نے مانگا تھا مدینے کی موت دینا اور مدینے میں دفن کروانا اور عمر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تو تمہیں میرے محبوب کے قدموں میں دفن کروا دوں گا آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدفون ہے تو یہ اللہ کی شان ہے بندہ اپنے اعتبار سے مانگتا ہے اللہ اپنے اعتبار سے نوازتا ہے اس لیے میرے بھائیو ہمت مت ہارنا یہ ڈر نکال دو دل سے نہ جانے اللہ میرے روزے عبادت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا امید رکھو اللہ سے ہاں ڈر ضرور ہے کہ اللہ کو تائی برائیاں ہوئی ہے لیکن آج انعام کی رات ہے انعام دینے والا پروردگار ہے اور پروردگار انشاءاللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا اس لیے میرے بھائیوں آج انعام کی رات ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرے کہ مولا کوتاہیاں ضرور ہوئی ہے لیکن آج تو ہمیں مت دیکھنا اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں نواز دے اور ہم سب کے لیے معافی اور مغفرت کے فیصلے فرما دے بہرحال میرے بھائیوں وہ رمضان رمضان کا مہینہ ایک مہینے پہلے جس کے بارے میں کہہ رہے تھے آ گیا رمضان آ گیا رمضان آج ہماری زبان کہتی ہے الوداع رمضان چلا گیا یہ رمضان کا مہینہ کتنی پیاری پیاری چیزیں لے کر آیا تھا رمضان آیا روزے لایا رمضان آیا تراوی لایا عبادتیں لایا خیرات لایا زکات لایا ارے شب قدر جیسی نعمت یہ مہینہ لے کر کر آیا تھا لیکن یہ مہینہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا آج یہ وقت ہے کہ ہمارا اپنا محبوب رمضان ہم اس کے فیرویل کے لیے بیٹھے ہیں اس سے الوداع کر رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو کچھ بھی اس مہینے میں عبادت کی ہے تو اسے قبول فرما لے جو کوتاہیاں ہو گئی اللہ تو اسے معاف فرما دے اور ہم رمضان سے یہ کہیں گے آج تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو آئندہ سال پھر ملاقات کریں گے پھر اللہ تعالیٰ وہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے اور رمضان کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے بہرحال میرے بھائیوں رمضان تو آیا اور چلا گیا لیکن آج کی رات کو کبھی مت بھولنا آج کی رات وہ رات ہے جو عموماً ہماری غفلتوں میں گزر جاتی ہے ہم اپنے کام کاج میں اور عید کی تیاری میں یہ آج کی رات کو بھول جائے جاتے ہیں آج کی رات کا نام ہے لیلت الجائزہ یہ انعام کی رات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے من قام لیلت العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب کہ جو یہ دو راتوں میں عید الفطر کی رات عید الاضحیٰ کی رات ان دو راتوں میں جنہوں نے ذرا کوشش کر لی عبادت کر لی اللہ کو یاد کر لیا اللہ فرماتے انعام یہ ملے گا قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس شخص کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا یاد ہے قیامت کی تکلیفوں کے باوجود اس کا دل اس دن زندہ ہوگا یہ اتنا بڑا انعام ہے اور دوسری روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی پانچ راتوں میں عبادت کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور وہ پانچ راتیں ہیں آٹھ ذیل حجا کی رات نو ذیل حجا کی رات دس ذیل حجا کی رات یہ سب عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں تو یہ تین راتیں اور چوتھی رات آج کی رات جو عید الفطر کی رات ہے اور پانچویں رات شب برات تو ان پانچ راتوں میں جو عبادت کر لے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے تو ایسی مبارک یہ رات ہے اس لیے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں جب اتنی عبادت کی ہے اتنا اللہ اللہ کو منایا ہے تھوڑی اور کوشش ہو جائے اور زیادہ نہیں جیسا پورا مہینہ تحجد پڑھتے رہے آج بھی کم از کم چار رکھا تھوڑا اللہ کو بلا لینا منا لینا دیکھو اس رات میں اللہ کیسے نوازتا ہے تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے اس کے بعد شوال کا مہینہ آ رہا ہے اور شوال کے مہینے میں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھ روزے اور رکھ لیتا ہے اللہ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں سکس روزے اور اتنا کچھ کیا ہے تھوڑی اور ہمت ہو جائے اور چھ روزے ہمیں رکھنے ہیں شوال کے مہینے میں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی رکھو خیر عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے عید کے دن کے علاوہ چھ دن روزہ رکھنا ہے ایک ایک کر کے رکھو ویکینڈ میں رکھو ساتھ میں رکھو جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو اس کی بھی کوشش کر لیں تاکہ چھ روزے اور یہ رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب نصیب فرمائیں گے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی یہ موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا توبہ کرنے کا اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کی آفیت کے فیصلے فرمائے اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئندہ کل آئندہ کل عید الفطر ہے اور عید الفطر میں عید کے لیے کچھ سنتیں ہیں تو وہ سنتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں پہلی سنت تو یہ ہے کہ صبح میں جلدی بیدار ہو جائے اور جلدی بیدار ہونے کا مطلب ابھی میں نے سمجھایا کہ ایٹ لیسٹ تحجد کی نماز پڑھ لے اور ساتھ ساتھ فجر کی نماز تو ضرور بھی ضرور ہمیں پڑھنا ہے تو صبح میں جلدی بیدار ہو جائے حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے صبح میں اٹھ کر مسواک کر لے منجن کر لے غسل کر لے اور ضروری نہیں ہے نیا لباس پہننا اپنے پاس جو بیسٹ لباس ہے اس بہترین لباس کو ہم پہن لے بدن پر عطر اور خوشبو لگا لے اور اس کے علاوہ جب عید کی نماز کے لیے آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے کچھ بھی میٹھا کھا لے کوئی بھی میٹھی چیز چاہے کھجور کھا لے اور اس کے بعد میں وہ عید کی نماز کے لیے آئے اور جب وہ راستے میں آ رہا ہے تو پورے راستے میں اسے تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لیکن یہ تکبیر زور سے نہیں آہستہ آہستہ پڑے گا تو یہ ہے عید کے دن کی سنتیں جس کا ہمیں خیال کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات بات آپ کے سامنے یہ بیان کرنی ہے کہ دیکھو جو چھ روزے یہ مسئلہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ وہ جو چھ روزے شوال کے ہمیں رکھنے ہیں یہ نفل روزے ہیں تو اسپیشل نفل کی نیت سے یہ روزہ رکھنا ہے اگر کسی کا فرض روزہ چھوٹ گیا ہے جیسے ہماری ماؤں بہنوں کے شریع عذر کی بنا پر روزے چھوٹ جاتے ہیں اب وہ روزوں کی قضا کرنے والی ہے تو ان قضا روزوں میں اس کی نیت نہیں کر سکتے قضا روزے سپریٹ ہے اور شوال کے روزے سپریٹ ہے لہذا کوئی یہ نہ سوچے ایک ہی بلٹ سے دو پرندے اڑا دو کہ قضا بھی رکھ لوں اور ساتھ ساتھ میں میرا شوال کا بھی روزہ ہو جائے نہیں یہ سپریٹ روزہ ہے اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے تو ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالعال